وصل على قلبه جس اللہ محمد محترم بھائی بزرگ اور دوستو ہم سب اللہ کی محبت میں آئے بتاؤ کس کی محبت میں اللہ کی محبت وہ اللہ وہ ذات ہے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا اور اللہ وہ ذات ہے کچھ نہیں رہے گا کون رہے گا بولو اللہ رہے اس اللہ کی محبت میں آئے اور اللہ خود کہہ رہے قرآن کے اندر فسا ولا ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف دوڑو ففر اللہ اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف دوڑو محترم بھائیو بزرگ اور دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب فرمائے جس کو سب کچھ ملا لیکن اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا اور جس کو کچھ نہیں ملا لیکن اللہ مل گیا تو اس کو سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ بنانا یہ کارخانہ بنایا اور اس کارخانے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں ہم نے کتنے کھمبے لگا دیے پنڈال کے لیے اور اللہ کا سروں پر تانا ہوا پنڈال کتنے سالوں سے کوئی کھمپا ہے بغیر ترونا بغیر کھمپوں کے ہم نے تمہارے سروں پر آسمان کو تان دیا ہے اللہ خلق الموت تبر حیات علی میقم اصل والا بہو اللہ اللہ خلق سبا بات ان ما ترافی خلق الرحمن من تفاو سمر جھیل بسر کر رہتا ہی ارے دو بارہ اٹھا کر دیکھو سہ بارہ اٹھا کر کے دیکھو تمہیں کوئی فوٹ نظر نہیں آئے گا اللہ کا کتنا زبردست نظام ہے پھر اس کے اندر چاند اور سورج کا نظام بتا لسم سوئمبی لہان تدری کل کمر ہر ایک کا دائرہ اللہ نے متعین کر دیا ہے ہر ایک اپنی فیلڈ کے اندر تیرتا ہے وکل یسبحون سورہ حسن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی ہم نے چال مقرر کر دی ہے وہ اپنی چال کے اندر رہتا ہے رب المشرق والمغرب مشرق اور مغربوں کا مالک کون ہے بولو اللہ اللہ سورت نکالتے ہیں ساری دنیا طاقت لگائے کہ آج سورت کو نہیں نکلنے دینا بولو روک سکتے ہیں اتنی بڑی طاقت ہے اللہ بہت بڑے ہیں اللہ اللہ کو اپنی بڑائی بہت پسند ہے اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرو گی انشاءاللہ اللہ کو اپنی بڑائی بہت پسند ہے پیارے آقا سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے اخیر کے اندر مبوس فرمایا اور کہاں پر مکت المکرمہ بیت اللہ کے پڑوس میں آپ کی پیدائش ہو پوری دنیا میں جو برائیاں ہوتی تھی وہ بیک وقت مکہ میں ہوتی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقت المکرمہ میں مبوس فرمایا آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ میں تین سو ساٹھ پتھر ہے گھروں کے اندر شراب پانی کے مٹکوں کی طرح اور ان کے رشتے جو ہوتے تھے نا سگائے وہ شراب کی بنیاد پر ہوتی تھی جس کے گھر جتنی پرانی شراب وہ اتنا عزت والا سمجھا جاتا اب سوچو دور جاہلیت کہتے ہیں کہاں پہنچ گیا تھا انسان کتنے سال محنت چھوٹی پانچ سو اکہتر وسک حضرت عیسیٰ علیہ و والسلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ پانچ سو اکہتر سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا تو شیطان کو کھلا دور مل گیا تو اس نے محنت کی اور جس بیت اللہ کی بنیاد توحید پر ڈالی گئی تھی اس میں تین سو ساٹھ پتھر آ گئے اور گھروں کے اندر شراب آ گئی پانی کے اندر جیسے مٹکے ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں ایسے شراب میرے گھر پر تیرے اٹھنے کیوں پانی پیا اس پر برسوں لڑا کر کے تو ایسے ماحول میں میرے اور آپ کی آقا سرکاری مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا آپ قیامت تک کے جتنے مسئلے ہو سکتے ہیں انفرادی اجتماعی خاندانی بستی کے علاقے کے ملک کے انسانیت کے پوری عالم کے ان تمام مسائل کا حل لے کر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجداری مدینہ فخر دعانم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا تو آپ قیامت تک کے آنے والے تمام مسائل کا حل لے کر دنیا میں آئے ہیں تو آج ہم اس محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں اس محنت کو سمجھنے کے لیے اس محنت کو اپنانے کے لیے اس محنت کو پورے عالم میں چلانے کے لیے کیونکہ عالم کے سارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے لوگ کہاں کہاں اپنا سر پیٹ رہے ہیں اللہ نہیں مل رہا ہے مسائل کا حل نہیں مل رہا ہے آپات کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے بے چین انسانیت پریشان حال ہے پریشانی کا علاج کس کے پاس ہے اس امت کے پاس ہے تم تم خیر امت ہاں اللہ نے ہر ایک میں استعداد رکھی ہے جو بھی کرنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو اللہ کے نبی کا امتی ہے کہ نہیں تو اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے جب ذمہ داری پر آ جائیں گے نا تو اللہ کے وعدے بھی برے ہونا شروع ہو جائیں گے ان تنسر اللہ انسر قوم تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا وہ سب بدا بدا نہ اور تمہارے پیروں کو جما دوں گا چاہے کتنے طوفان آ جائے دنیا کے سمندر میں اٹھا پٹاخ ہو جائے لیکن تمہارے قدم اپنی جگہ سے نہیں لیں گے اللہ جمائے گا کون جمائے گا کیا کرنا پڑے گا اللہ کے دین کی بولو نصرت ان اللہ حکم یہ نس قصلی ہے قرآن کی کہ تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد میں آ جاؤں اور جس کی اللہ مدد کرے اس کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے اللہ نے مدد کی خلیل اللہ کی خلیل اللہ کی مدد ہم سب واقعہ سنتے خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آپ کو اللہ نے کیا بنا دیا ڈائریکٹ حکم کروں پورنا روپنی بردوں سلام ابراہیم میری نسبت پر قربانی دینے والے میرے ان پر ٹھنڈی ہو جا کیسی سلامتی والی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ تکلیف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا بولو اللہ ہمارا بہت بڑا ہے جس وقت جو چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بتائی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے ایک پوروے میں اتنی طاقت ہے کہ یوں اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو پھر جس نماز میں آپ کا پورا بدن ہیرا ہو اس نماز میں کتنی طاقت ہوگی تو دین کے اندر طاقت ہے کیا ہے بولو اللہ کی مدد فیور میں آ جاتی ہے دین پر چلیں گے دین کو اپنائیں گے دین کو زندگیوں میں لائیں گے گھروں میں لائیں گے محلوں میں لائیں گے علاقوں میں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے فیور میں آ جائے گی پورے واقعات بھرے ہوئے ہیں پرانے پاک کے اندر میں جن لوگوں نے نبی کا ساتھ دیا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئی بولو ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے خلاف مدد کی ظاہر کے خلاف مدد تو اللہ تعالیٰ دینداری پر ظاہر کے خلاف مدد کریں گے تو پیارے آقا سرکاری مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محبوس فرمایا اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے مسائل کا حل لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے کسی کا بھی مسئلہ ہو مسئلے کا حل اللہ کے دین میں دیندار بن جاؤ تو سب نیت کرتے ہو بہت آسان ہے دیندار بننا بہت آسان تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں پیارے آقا سرکار سرکاری مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا دیکھا مکہ میں کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کی رہبری اللہ تعالی نے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ قم فانذر وربک فکبر آئی سارے باطل کے مقابلے میں آپ کو ایک کام کرنا کرو گے شاء اللہ نیتیں کر کے آپ تو کیا کرو سارے باطل کے مقابلے میں آپ کو ایک کام کرنا ہے اور اب بکا فکا پھر آپ اپنے رب کی بڑھائی بیان کیجیے اپنے رب کی بڑھائی اب مکہ میں تو اللہ کے گیر کی بڑھائی بیان ہو رہی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑھائی بیان کرنا شروع اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور مجاہدے میں چھپایا ہے کس میں چھپایا ہے بولو مجاہدے کے اندر لنہدینہم سبولنا جان اور مال کو لے کر نہج نبوی پر اور طرز صحابہ پر جو بھی اپنے جان اور مال کو کھپائے گا تو اللہ تبارک بتا اس کے اندر سے ہدایت کا نور نکالتے ہیں مجاہدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے نور کو چھپایا جاہدو فینا اندھاد ال محنت نہیں نہج نبوی والی اور طرز صحابہ والی محنت کو جو بھی لے کر اٹھے گا جو قوم جو برادری جو ملک جو صوبہ جو علاقہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے پیارے آقا سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب سے پہلا پتھر آیا کس کی طرف سے بولو ابو لہب کی طرف تبدی ادا ابی لہب ٹوٹ جائے ہاتھ ابی لہب کے نبی کی شان میں گستا تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے جہاں بنایا ارے محمد نام کا آدمی کوئی کھانے میں بیٹھ جائے نا تو کھانے میں برکت ہوتی کتنا پیارا نام ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر ڈالا اور جب آپ کے بدن پر لگا آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی تو اندر سے نور نکلا اور خدیجہ کے دل پر لگا حضرت خدیجہ ایمان میں داخل ہوئے حضرت علی ایمان میں داخل ہوئے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان میں داخل ہوئے یہ حق جو ہے نا حق جگہ بناتا ہے حق کیا کرتا ہے بولو حق کے لیے محنت کی جاتی ہے قربانیاں دی جاتی ہے ناگواریاں جلی جاتی ہے اب مکہ کے اندر ناگواریاں آ رہی ہے اب آپ اس کو جھیل رہے جھیل رہے جھیل رہے بہت بڑی قربانیاں ہیں مستورات کی لیے کبھی ہم سناتے نہیں ہیں کہ دین کی فاؤنڈیشن اور بنیاد اور پائے کے اندر میں سب سے پہلی قربانی کس کی ہے عورت ذات سب سے پہلی شہید ہونے والی کون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شہید ہونے والی آشواس ہم کو کوئی ساتھ دینے والا تھی نہیں تھا مکہ کے اندر میں آپ کو ساتھ دینے والی بھی عورت ہے حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال بھی لگایا جان بھی لگایا پیارے آکا علیہ وسلم سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا پہلا خون مکہ کی زمین پر گرا ہے عورت آس اعظم کی زندگی کو سب سے زیادہ جاننے والی بھی عورت ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی لائن کا دین لیا اور امت کو دیا اور ایسے ہی میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دینا شروع مایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسی ہنڈیا کے پکنے کی ہوتی ہے ہنڈیا کے پکنے سمجھتے ہو تبھی کہ ہم کھد کھد ایسے دل کے اندر سے رونے کی آواز آتی تھی کیا درد تھا آپ کے دل میں کہ یا اللہ میرا میدان پوری دنیا ہے اور میری امت تو قیامت تک آئے گی اور میرے پاس محنت کرنے کا جو پیریڈ اور ٹائم ہے وہ صرف تیئیس ورس کتنے ہیں بولو تیئیس سال کیونکہ چالیس سال کی عمر شریف میں نبوت ملی اور تریسٹھ سال میں پردہ فرما لیا بولو کتنے سال ہوئے تیئیس سال کا زمانہ ہے یا اللہ میں کیا کروں یا اللہ میں کیا کروں اندر میں درد تھا آپ کا رونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدمی دینا شروع کر دیے کیا دینا شروع کیے بولو ایسے آدمی دیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بولو قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضی اشرعی مبصرہ بدر میں شریک ہونے والے عہد میں شریک ہونے والے صحابہ کی جماعت تو اللہ تعالیٰ نے قربانی پر مجمع دینا شروع کیا تو اللہ کو میں کہہ رہا تھا اللہ کو کیا پسند ہے بولو اپنی بڑائی پسند ہے اور ابا کا فکبیر آپ تو یہ سارا باطل جو ہے نا مکہ کا اس کے مقابلے میں ایک کام کرنا ہے آپ کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے تو آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع ارے ہمارے شہر میں کتنی مسجدیں ہیں کتنی اذانیں ہوتی ہیں ہر حساب میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ ابھی ہم نے نماز پڑھی تو نہیں ہے سے لے کر سلام پھرنے تک کتنی مرتبہ اللہ اکبر پھر پوری دنیا کے اندر سوچو اللہ اکبر اللہ کون بڑا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں لیکن کارتوس جو ہے نا نالی پر ہے کارتوس یہاں ہے اس کو اس کی جگہ پر لانا ہے تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی بولو ہوگی کہ نہیں تو یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو یہاں ہے اس کو یاد آ رہا ہے زبان پر ہے اس کو دل میں لانا ہے شاہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتی محنت کیا ہے بھائی یہ محنت نقوش کو نفوس میں لانے کی محنت ہے جو دین کتابوں میں ہے قرآن میں ہے تفسیروں میں ہے اس کو وہاں سے زندگیوں میں لانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو مسلمان کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ آنکھ والی آیت آنکھ میں آ جائے تولنے والی ترازو میں آ جائے ماں باپ کی خدمت کی لائن کی باتیں زندگی میں آ جائے جب یہ قرآن زندگیوں میں آ جائے گا نا تو اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی ابھی تو سب یہ سب کیا ہے یہ طوفان اور مصیبتیں اور آفتیں قرآن بول رہا ہے زہر الفساد البر بما الناس یہ جو کچھ دنیا کے اندر میں فساد ہو رہا ہے یہ تمہارے بگڑے ہوئے امالوں کا ریئیکشن ہے یہ سب خشکی میں یا تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمہارے بگڑے ہوئے امال کا ریئیکشن ہے اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے حالات کو کس سے جوڑا ہے میں نے ابھی آیت پڑھی نا کہ بھائی جو بھی اتنا فساد ہوتا ہے وہ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے تو اللہ نے حالات کو اعمال سے جڑا ہے کس سے جڑا ہے بولو آپ بولتے رہنا جگتے بھی رہنا اور دھیان سے سننا نہیں تو بیٹری چارج نہیں ہوگی ہم سب جانتے ادھر ادھر ہو جائے تو ہم تو اس کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بلن ہو اوپر کی سطح پر پہنچے اور بات یقین میں آ جائے آج کیا نہیں ہے مدرسے ہیں علماء ہیں مفتیان گرام کرام ہے حج ہے رمضان ہے روزے ہیں پھر مسئلہ کیوں بن نہیں بن رہا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن یقین میں نہیں ہے کس میں نہیں ہے بولو اور شاہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس چیز کو یقین میں لانا ہے اس کو دعوت میں لاؤ جو چیز دعوت میں آئے گی وہ یقین میں آئے گی تو دعوت دو گے ان شاء اللہ روزانہ سو آدمیوں کو دعوت دینے کی کلمے کی پھر دیکھو کلمے کا میں بلندی دیکھو اندر کا یقین بھائی عبد البہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے پڑوس کے ہمارے بزرگ فرماتے تھے روزانہ سو ڈیڑھ سو آدمیوں کو دعوت دو کلمے کی کتنوں کو ارے گھر میں پندرہ بیس تو ہوتے ہیں لوگ روزانہ ایمان کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں بہت آسان ہے بہت آسان ہے تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں پیارے آقا سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے تمام مسائل کا حل لے کر کے اس دنیا کے اندر میں بھیجا ہے آپ تمام انسانوں کے مسائل کا حل لے کر کے آئے اب یہ مسائل کا حل اس کی محنت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے اس لیے محنت اس بات کی امت کو چلانا چلانا اور پھرانا جتنی حرکت میں رہے گی دیکھو یہ حرکت شروع ہوئی ہے نا ہاں کتنے حالات بدلنا شروع ہو گئے کتنوں کے چہرے بدلے اور پیارے آقا کے چہرے کے مشابے ہونے لگے من تشبہ بقوم قو منہم جو جس کی چال چلے گا انہی کے ساتھ اس کا اثر ہوگا ہمارے لیے نمونہ کون ہے وَلَكُمْ فِي رسول اللہ عُسْوَةٌ وط تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے ماتا گمر الرسول فکوزو اللہ کے نبی جو دے اس کو لے لو وما نہا ان ہو فنت ہو اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ دلیل بازی مت کرو وہاں کے گھوڑے مت دوڑاؤ قرآن کے سامنے نبی کے سامنے تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں کو پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کی تو باطل جو تھا اس کی جڑیں ہلنا شروع ہو گئی جڑیں اور اللہ نے لوگ دینا شروع کر دیے چالیسویں نمبر پہ عمر ابن خطاب رضی اللہ اور تعالیٰ نے مان چالیسویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دعائیں مانگی گئی حضرت عمر کے لیے اور دعا کہ اللہ کے نبی کی دعا قربانیوں والی دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی مدد کے لیے ایمان دے دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتا نبوت کا دروازہ اگر کھلا ہوتا اور کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ایسی بڑی ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی کتنی بڑی ہستی پھر وہ مجمع اللہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یہ مجمع یوں ہی نہیں آ رہے ہیں اس کے پیچھے آنسو لگے ہیں قربانیاں لگی ہے محنتیں لگی ہے ہاں لوگوں نے جذبات قربان کیے اپنی من مانیاں چھوڑی ایسے ہی مجمع جمع نہیں ہو جاتے ہیں میرے دوست کو پیارے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کو کس سے جڑا ہے بولو اعمال کے ساتھ برابر دھیان سے اللہ نے حالات کو امال سے جوڑا ہے اور امال کو انسان کے بدن سے جوڑا ہے امال کس سے نکلتے ہیں ہاں انسان کا بدن یہ امال کی مشین ہے ہر وقت امال بنتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو اعمال سے اور اعمال کو بدن سے اور بدن کو دل سے یہ واٹر ورکر سے یہیں سے سب سپلائی ہوتا ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دھیان سے سنو بھائی کیا فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت ٹکا لو ہے اذا سلوحت سلوحل جسد و کلو اگر وہ درست ہو جاتا ہے سارا نظام درست ہو جاتا ہے ویدا فسدت فسد الجسد کلو اور جب اس کا نظام بگڑ جاتا ہے تو ساری سوچ بگڑ جاتی ہے آنکھوں کا دیکھنا کانوں کا سننا ہاتھوں کا برتنا پاؤں کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سارا نظام فساد آ جاتا ہے اس لیے دل کی حفاظت ضروری ہے کس کی حفاظت بولو ہاں تمام انبیاء کرام علی مسلاط وسلام نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی کہ اس کے دل کا رخ صحیح ہو جائے کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا اللہ نے کیا کس نے کیا بولو آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا اور جو ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا اور محنت کس بات کی ہے کہ بھائی ہم چیزوں سے آمال پر آ جائے چیزوں سے کس پر آ جائے آمال پر آ جائے اور دنیا سے آخرت پر آ جائے اور مخلوق سے ہٹ کر خالق پر آ جائے یہ بنیاد ہیں تین زبردست تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں پیارے آقا سرکاری مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اس پر محنت فرمائی دلوں پر محنت فرمائی کس پر دلوں پر یہ جب درست ہوتا ہے نا سارا نظام درست اس لیے تمام انبیاء گرام علی مسلاۃ والسلام نے انسانوں کے دلوں پر محنت کی کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے بڑا کون ہے اللہ پھر وہ ہمارا رب ہے الحمد للہ رب العالمین پالن پالنہار کون ہے یہی سوال ہوگا قبر کے اندر میں مرب ہوگا تو اندر سے کیا نکلے گا وہ سیلما فی سدور جو برتن میں ہوگا وہ نکلے گا اس لیے اس کو کلین کرنا صاف کرنا بہت ضروری ہے شاہ مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اس میں جو بات اترتی ہے وہ چار راستوں سے اترتی ہے کتنے راستوں سے بولو چار راستوں سے آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے بول کر کانوں سے سن کر دماغ سے سوچ کر یہ چار لائنیں صحیح کرنے کے لیے چار مہینے ہیں پورے دن سنتے ہیں پیسوں سے ہوتا ہے مال سے ہوتا ہے چیزوں سے ہوتا ہے تو وہ غلط چیز اندر جا رہی ہے حضرت شاہ مہیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دل نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے دل میں جو بات اترتی ہے وہ چار لائن سے اترتی ہے زبان سے بول کر پورے دن بولتے ہیں ہوں کروں چون آم کروں چن کروں کرو دوائی سے ہوتا ہے دکان سے ہوتا ہے کھیت سے ہوتا ہے نوکری سے ہوتا ہے میری پلاننگ سے ہوتا ہے ارے لائلہ کی تلوار سے کاٹ دے سب کو کسی سے مجھ سے بھی وما تشاءون الا اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے یہاں پیسے ہیں پچاس ہزار اس سے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا تمہارا تشاؤ اللہ یا شاء اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگ پیارے آ کر سرکار مدینہ جناب رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے چار لائن کے یقین پر محنت کتنے لائن کے یقین چار لائن کے یقین پر محنت سب سے پہلی محنت کیا تھی لا الہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین آ جائے لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا یہ کچرا اندر سے نکالنا پڑے گا اور بہت آسان ہے کریں گے انشاءاللہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پتھر تھے نا بیت اللہ میں وہ تو فتح مکہ کے بعد نکالے سن ہجری گیارہ میں لیکن اس کا یقین صحابہ کے دلوں میں سے پہلے دن نکالا اندر سے کوریج کر نکال دیا اب بلا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں واقعات آپ کے کوئلوں پر اللہ اللہ احد احد احد اللہ کیا اور اپنے کتنے لے کے بیٹھے اندر تو اللہ کے غیر غیر کو نکالنا اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے دوسرا یقین اللہ اللہ ہی سے ہوتا ہے تو ایک یقین اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا دوسرا یقین سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے تیسرا یقین کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں یقین کرنا کہ میری کامیابی میرے نبی کے طریقوں میں ہے اور چوتھا یقین گیروں کے طریقوں میں سو فیصد ناکامیابی کا یقین یہ چار لائن کے یقین اللہ کے گیر سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں یقین کرنا اور گہروں کے طریقے چاہے کہ اتنے اچھے لگے ویسٹرن کلچر لیکن یہ سب لے جائیں گے کہاں پر بربادی کی طرف بہت اچھے لگ رہے ہیں ابھی لیکن نتیجے کے اعتبار سے ناکامی ہے ہم کہتے ہیں لا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کو زندگی میں اتارنا ہے خالی بولنا نہیں ہے تو اس کے لیے چار محنتیں کرو گے انشاءاللہ بہت آسان ہے پورا مجمع نیت کرو ایک کام تو کرنا ہے کلبی کی دعوت دینا دو گے انشاءاللہ ان شاء اللہ چھوٹے بچے کو ایسے کھلاتے ہیں نا کتنی پیار محبت سے تو اس کو بھی سمجھاؤ اللہ سمجھاؤ بیٹا تیرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کس نے بنائے تیری پیاری آنکھیں کس نے بنائی تیری ہسلی کس نے بنائی پسلی کس نے بنائی بولو اس کے ساتھ بھی ایمان کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں گھر میں سب کو لے کے بیٹھو سب کے دل کو اللہ سے جوڑو کیا کون کھانا کھلائے گا وہ اللہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی کون پلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا کون پلاتا ہے اللہ کھلاتا ہے تو سب کا ذہن بنا ہمارا رب کون ہے اللہ جب سب کے دل میں آ جائے گا کہ ہمیں اللہ پال رہا ہے بہت سی مرتبہ دسترخوان پر ایک دو آئٹم اور بھی آ گئی تو یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا بولو ہوتا ہے کہ نہیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تو میرے بھائی اور وضو کو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے ایک اللہ کے ہاتھ میں تو ایک تو اللہ کے گیئر کو نکالنا ہے اندر سے کچرا صاف کرو اللہ والے کہتے ہیں نا بھائی ذکر کرو اللہ اللہ اللہ اللہ یہ ہتھوڑا لگاؤ یہاں یہ اندر سے کچرا نکالنے کا یہ کچرا لے کے گئے نا تو قبر میں بھی مسئلے بن جائیں گے اور میدان حشر کے اندر بھی مسئلے بن جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے پہلے کا وقت دیا ہے کہ ہم کیا کریں کلمے کو یقین میں لائے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک تو کلمے کی دعوت دینا ہے بہت آسان ہے اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں بات کرتے کرتے ایمان کی بات شروع کر دی بھائی دیکھو اللہ نے سارا نظام چلایا ہے کسی بیمار کی بیمار پرسی میں گئے بھائی دیکھو بیماری دینا شفا دینا کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں یوں کر کے ایمان کی بات شروع کر دی تو بہت آسان ہے تو ایمان کی دعوت دیں گے انشاءاللہ ان ہر آدمی نیت کرے اب ایک آدمی سو پچاس آدمیوں کو دعوت دی اتنا بڑا مجمع کتنے بڑے مجمے کو سنبھال لے گا بولو بولو سنبھال لے گا کہ نہیں سنبھالے گا تو سب نیت کر دیں انشاءاللہ ایک تو کلمے کی دعوت دینا دوسرا کام اور بھی آسان ہے کرو گے ان کوئی وضو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنا ذکر میں کوئی شرط نہیں کہ کعبہ نہیں طرف موڈو کرو ہاں؟ کوئی شرط نہیں اللہ نے ذکر کو بہت آسان کر دیا ہے تو کلمے کی دعوت دینا دوسرا کام کلمے کا ذکر کرنا کریں گے انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ والے بتاتے ہیں ذکر ہاں، اللہ والوں کی صحبت میں بھی لوگ جاتے ہیں اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں صحبت سے بھی دین ملتا ہے صحابہ جو بنے ہیں صحبت سے بنے ہیں صحابہ کس سے بنے بولو صحبت سے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا دنیا کے سارے گوشت کتب اور ولی مل کر کے ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اتنا بڑا مقام ہے جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر لی ایمانی حالت میں تو وہ صحابی بن گئے اب صحابی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے میرے بھائی تو میرے دوستوں بزرگوں پیارے آ کر سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت لے کر کے اور آپ نے محنت شروع فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے لوگ دینا شروع کر دیے بیت اللہ میں پتھر جو دن میں نے کہا وہ تو فتح مکہ کے بعد نکالے لیکن اس کا یقین صحابہ کے دلوں میں سے پہلے دن نکالا تو یہ سب گڑت اندر سے کچرا نکالنے کی محنت ہے اب اللہ کے راستے میں جائیں گے تو کیا بولیں گے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کرتا ہے گشتوں میں ملاقاتوں میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اسی باتوں کو سنیں گے صحابہ کی قربانیاں سنیں گے صحابہ کے بچوں کی مستورات عورتوں کی قربانیاں سنیں گے اللہ والوں کے واقعات ان کا ایمان یقین تو اندر میں یہ بات جائے گی اب سفر کر رہے ہیں ماشاء اللہ منظر دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے وہ اللہ نے کیسے پہاڑ بنائے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر بنائے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے صحرا بنائے اب آنکھیں جو ہے صحیح بات لے رہی ہے اور زبان سے بولیں گے بھی آنکھوں سے دیکھیں گے دماغ سے سوچیں گے اور کانوں سے سنیں گے یہ چار لائنیں صحیح ہوگی تو صحیح بات اندر جائے گی اور اندر میں یقین بنے گا یہ ماشاءاللہ نوجوان اپنی زندگیوں کو یوں ہی تھوڑا بدلتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے جب اس محنت کے اندر لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کام کا بنا دیتا ہے ایک ایک آدمی بہت قیمتی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کا امتی ایک ایک میں کتنی بڑی طاقت ہے کوئی انداز نہیں لگا سکتا ایک سلی ہوتی ہے نا دیواس کے اس میں کتنی طاقت ہے کتنی طاقت ہے سو ڈے کھاوا بنا کا نہیں یہاں جلا وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں وہاں سے وہاں بولو ایک سلی سے سو ڈے کھانا بن سکتا ہے کہ نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سونے اور چاندی کے کانوں کے طریقے سے کان ایک لے سونے اور چاندی کے کانوں کے طریقے سے ہیں محنت ہوگی تو ایک ایک نوجوان اور ایک ایک خاندان اور ایک ایک محلہ اور ایک ایک بستی اور ایک ایک علاقہ پورے عالم کو اٹھانے کا ذریعہ بن جائے گا بولو بن سکتا ہے کہ نہیں کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے اب دیکھو ماشاء اللہ ایک محنت ہوئی تھی رونا رویا گیا تھا آنسو بہائے گئے تھے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو اس ملک سے چلایا اور ابھی مجموعہ کے مجمع متوجہ ہو رہے ہیں کون کر رہا ہے متوجہ اللہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے وہ ارادہ کر لے اس کا ارادہ ہی وجود ہے دشیا نہیں اکول کا ارادہ ہی وجود ہے تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں پیارے آقا سرکاری مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زمانے میں محنت فرمائی حالات مکہ والے ہو تو محنت بھی مکی ترتیب پر ہوگی ہاں۔ محنت فرمائی آپ نے اور صاحب رضی اللہ عنہ اجمعین آتے گئے آتے گئے پھر حالات اور تنگ ہوئے اور تنگ ہوئے اور تنگ ہوئے ناگواریاں آتی ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اب کیا کہہ رہے ہیں ساحل اور کذاب کہہ رہے دین کی محنت شروع کی تو صادق الامین کہنے والے بھی کیا کہنے لگے ساحل باللہ یہ تو جادو کرے یہ تو جھوٹے ہیں تو اس کو برداشت کیا ناگواریوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا تو یہاں قربانیاں دی جا رہی ہے اور اس کے اثرات مدینہ پر پڑ رہے ہیں کہاں پر پڑ رہے بولو قربانیوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا ان اللہ اجر المحسنین بھلے کام کرنے والوں کے حضر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا تو میرے بھائی بزرگوں دوستو محنت ہوئی اور حالات بھی بڑھتے چلے گئے پھر مکہ کے اندر میں ایک دن وہ آیا کہ مکے والوں نے طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز مل مشورہ کیا دار الدوا میں ان کے جہاں مشورے ہونے کی جگہ تھی نا وہاں پر شیطان بھی شریک ہو گئے مشورہ کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا لگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا حفاظت کا تو کس کی بات غالب ہوتی ہے بولو اللہ کی بات غالب ہوتی ہے پیارے آقا سرکاری مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی حفاظت اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا اور غار کے اندر چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں موسا علیہ السلام کیا کہہ رہے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسا علیہ السلام آپ نے تو ہم کو مدرکون پکڑوا دیا پیچھے پھروانے آگے سمندر کہاں جائیں گے تو آپ نے کیا فرمایا ان ربی ادیم میرے ساتھ میرا رب ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا تو ڈنڈا لگایا تو راستے کیا ہو گئے بولو سمندر میں بنا دیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ کیونکہ وہاں پر دائی علیہ السلام تھے اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی ان کی برکت سے بارہ راستے ہو گئے نکل گئے بنی اسرائیل اور یہاں پر پیارے آقا سرکاری مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے تو اللہ نے کیا کہا تحزن ان اللہ معنا اب گم مت کرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ یعنی میرے ساتھ بھی اور میری امت کے ساتھ بھی ارے بات سمجھے وہاں فرمایا اللہ میرے ساتھ اللہ ان انب بھی اللہ میرے ساتھ ہے اور یہاں پر کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ کام جو بھی اپنے سینے سے لگائے گا شام ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے بھائی میں نے سونے کی کان کھول کے رکھ دی ہے سونا نے کھون کھلی مکی دی جو جتنا چاہے کاٹ کے لے جائے جو جیتنا چاہے کاٹ کے لے جائے جو خاندان اس کو اپنے سینے سے لگائے گا اس کام کو اللہ اس خاندان کو چمکائے گا جو بستی جو علاقہ جو صوبے والے اس کام کو اپنے سینے سے لگائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو چمکائے گا اور اللہ ان کے سارے حالات کو درست کرے گا اور اللہ ان کی مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں سر بلندی عطا فرمائے گا الْعَالَوْنَ إِن مُؤْمِنِينَ تم ہی سر بلند ہو کے رہو گے بس شرط ہے کہ تم مومن شرط لگا دی مومن ہونے کی تو میرے دوستوں بزرگوں یہ سب محنت جو ہے ایمان والے ایمان میں ترقی کی محنت کی راہیں سوچنا ایمان کے اندر میں ترقی کرنا اور ایمان کو پوری دنیا کے اندر میں چلانا اور ایمان یعنی ہم تو پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے اخرجت للناس پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے اس لیے میرے دوست بزرگ کو ہمارے گھر سے لے کر کے عالم کے تقاضوں کو سوچنا اور اس کے لیے محنتیں کرنا ارے دنیا دنیا کے لیے لوگ کیسی کیسی قربانی دے ڈالتے ہیں بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بیرون چلے جاتے بولو جاتے ہیں کہ نہیں ہم گئے تھے ان ملکوں کے اندر میں تو یہ جو بیرل آتے ہیں اس میں آگ جلا کے اوپر روٹی پکاتے تھے اور یوں کہتے تھے مولانا پانچ سال ہو گئے کوئی کہتا تھا دس سال ہو گئے بچے نہیں دیکھے ہاں انڈیا سے آئے ہیں پڑوس سے یہاں آئے ہیں بنگلہ دیش سے یہاں آئے ہیں دنیا کمانے کے لیے سات سات سال ہو گئے دس دس سال ہو گئے ابھی بچوں کو نہیں دیکھا دنیا کی عظمت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو دنیا کے لیے آدمی قربانی دے دیتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو پیٹ پر پتھر باندھ کر بنایا جس امت کو گیارہ گھروں کے چولہے بجھا کر بنایا جس امت کو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو حالات میں ڈال کر اس امت کو بنایا کتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ امت بنی ہے میرے دوست بزرگوں اس امت کو بنانے کے لیے جو بھی اٹھے گا جو بھی ہمت کرے گا جو بھی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھولتا چلا جائے گا سارے صحابہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں سارے دائیوں کی دعائیں سارے انبیاء علیہ مسلاط وسلام کی دعائیں اس امت کے ساتھ ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں اس امت کے ساتھ ہے یہ امت جب اس کام کے لیے کھڑی ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے مسئلوں کو آسان کر دیں گے اور جب ہم کام کرنے پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری نسبت بھی باقی رہے گی اور ہماری حیثیت بھی باقی رہے گی ہمارا مقام بھی باقی رہے گا بولو رہے گا کہ نہیں رہے گا ہاں۔ یہ مائک اس کا کام ہے بھائی آواز پہنچانا رہے آواز دینا بند کر دے تو بولو یہاں رہے گا یہ ایسے ہی میرے دوست بزرگوں جب یہ امت اپنے مقصد پر آ جائے گی اور اس کے جان و مال اور جذبات اور اس کی قربانیاں جب اللہ کی رضا کے لیے اور ان دین کے شعبوں کو عالم کے اندر میں چلانے کے لیے ایمانیات کا شعبہ ہاں، اعمال کا شعبہ دین کے سیکھنے سکھانے کی لائنیں اور اسی طریقے سے اخلاق برتنا ایک دوسرے کی خدمت کرنا ایک دوسرے کے کام آنا جب یہ شعبے امت کے اندر میں زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے گی اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع دیا ہے بہترین موقع دیا اس کی ہم قدر کر لیں ماشاء اللہ اجتماع جب سے طے ہوا ماشاء اللہ جم کر محنتیں ہوئی ہے ہماری بستیوں میں ہمارے محلوں میں اور ہماری مارکیٹوں میں اور ہماری ہر جگہ پر ماشاءاللہ پورے ضلع کے اندر زبردست محنت ہوئی ہے اور محنت کے نتیجوں میں بہت سے بھائیوں نے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ابھی ہمارے بزرگوں نے اس کو تھوڑا کھنگارا تو دیکھا بہت استعداد ہے ماشاءاللہ لوگ اندر میں ارادہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور اندر میں طے کیا ہے کہ انشاءاللہ شاء اجتماع سے ہمیں جانا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں لیکن شیطان تو کیا ہے بولو ہمارا دشمن ہے شیطان کو شیطان کس نے بنایا اس کے نفس نے بنایا تو قرآن کہتا ہے فتخو ادوا شیتان کو اپنا دشمن بناؤ وہ راستہ مارتا ہے عابد بن جاؤ کوئی مسئلہ نہیں لیکن دائی بننا تو بارڈر پہ بیٹھتا ہے ایک پہلی محنت ہوتی ہے کہ کوئی غیر مسلمان نہ ہو جائے اس کی پہلی محنت ہوگی مسلمان ہونے کے بعد اس کی محنت ہوتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نہ نکلے وہاں رکاوٹ بنتا ہے اور نکلنے کے بعد تیسری محنت یہ ہوتی ہے کہ بھائی نکلنے کے بعد محنت کے اندر لگنے نہیں دیتا ہے یہ تین بارڈر ہیں اس کے بیٹھنے کی تو ابھی بارڈروں پر بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں چلا نہ جائے نہیں تو اس کا پورا خاندان سبل جائے گا پچاس نوجوان اگر چار مہینے لگا دیں گے تو بولا پچاس خاندان محفوظ ہو جائیں گے کہ نہیں پھر ان کی نسلیں محفوظ ہو جائے گی تو میرے دوست بزرگوں یہ چار مہینے یوں ہی نہیں ہے یہ اجتماع یوں ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم اس محنت کے اندر میں ہے صحابہ کی قربانیوں کے اثرات اس کے اندر میں ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور ساری امت کے جتنے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل فرمائیں گے اس کے لیے میرے دوست بزرگوں ایک زندگی ملی ہے ایک مرتبہ کسی کو پتا نہیں کل کی خبر ہے کل کی کل کی خبر نہیں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے میرے دوست و بزرگوں کو قربانیاں دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کی ریکھاؤں سے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ہم منشے نبوت کو سمجھ جاتے تھے کہ آپ کا منشا کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پر اپنے آپ کو لگایا اور آپ جب مکہ سے مدینہ گئے تو سب سے پہلے کیا بنایا بولو مسجد بنائی کیا بنایا مسجد نبوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے سب سے پہلے مسجد بنائی اور مدینہ کے گھروں کو مسجد سے جوڑ دیا وہ دین کو مسجد سے لیتے تھے اور گھروں میں دیتے تھے مدینہ کے سارے گھروں کی ترتیب مسجد نبوی کی ترتیب پر تھی آج بھی اس مبارک محنت کے ذریعے سے مسجدوار جماعتوں کے ذریعے سے پانچ کام کے ذریعے سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے گھر کس کا نمونہ بنے بولو مسجد نبوی کا نمونہ بنے اب کہاں نمونہ کس کا کس کا بن رہے دیکھو محنت ہوگی تو انشاءاللہ شاء تعالی ہمارے گھر مسجد مدینہ کے گھروں کا نمونہ بنیں گے اور ہمارے جوان مدینہ کے جوانوں کا نمونہ بنیں گے اور ہمارے گھروں کے ذمہ دار مدینہ کی طرح ہماری بستیاں بن جائے ہمارے علاقے بن جائے اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہی بات چاہی جا رہی ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دیکھو اجتماع کا موقع ہے مجمع بہت سکون سے بیٹھا ہوا ہے مجمع کو توڑنے کا سبب ہم نہ بنے چلو نہیں جا سکتے ہیں اللہ نے مقدر میں لکھا اللہ دروازوں کو کھول دے گا لیکن ہم مجمع کو اکھاڑنے کا ذریعہ نہ بنے یہاں آئے ہیں اتنا تو تعاون کرے اللہ تعالیٰ فرما دے تعاون تقوا بلی اور نیکی کے کام پر ایک دوسروں کی مدد کرو ولا والعدوان اور نا فرمانی کے کاموں پر اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو بھائی جمو گے انشاءاللہ شاء تک جمنا اس پورے مجمے کو اور جتنی جماعتیں جا چکی ہے بن کے آئی ہے اس اتنی جماعتیں اور ہم کو دینی ہے ہاں دیکھو اب جیسا جیسا علاقہ ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں ہمارے بڑے بھی اللہ سے بھی حسن زم قائم کرتے ہیں ہمارے ساتھیوں سے بھی قائم اس نے زن قائم کر دیا اور یہ آیا مجمع تو پیارا مجمع ہے محنت کر کے یہ مجمع آیا ہے بڑی قربانیاں دے کر کے آیا ہے اور ہر جگہ نام ہے یہ اجتماع کے جو یہ دو تین دن ہے ہمارے ہر گالے میں ساتھی طے کیے ہیں ہمارے ساتھیوں نے وار جماتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کی جماعتوں نے بھی محنت کی ہے کتنی ساری محنتیں جمع ہو کر کے اجتماع بنتا ہے اور اس اجتماع میں آئے ہیں اور بننے کے زمانے میں بگڑ جائیں گے تو بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا بولو ہو جائے گا کہ نہیں دنیا کا بگڑا ہوا دعوت میں آ کر بن سکتا ہے لیکن جو یہاں بگڑا وہ کہیں نہیں بنے گا اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں اس وقت کی اس وقت کی ہمیں جو ہے بھائی پوری فکر کرنی ہے اور ان شاء اللہ تعالی مجمع برابر جم کر کے بیٹھے جب تک پوری تشکیل اور دعا نہ ہو جائے وہاں تک ان شاء اللہ یہاں سے ہمیں اٹھنا نہیں ہے بھائی اب کھڑے ہو کر ہمت کر کے بتانا شروع کرو اس مجمع سے نقد چار مہینے کے لیے کون تیار ہے آ ہاں بھائی ماشاء اللہ فرمائیں جی ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ اتبلیگ ڈاٹ کام آف